ایک سوال یہ ہے کہ مدنی چینل پر آپ کا نام اس طریقے سے آ رہا ہے تاج شریعہ کے چھوٹے بھائی مولانا عبد المنان رضا خان منانی میاں کہہ کر یہ کلپ چلائی جا رہی ہے اور انہوں نے اس میں کچھ تاثرات دیے ہیں اس سلسلے میں آپ وضاحت فرما دیں اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ جن صاحب نے ان کا نام ابو بکر ہے یہ پوری بات کہی ہے کہ تاج الشریعہ کے بھائی ان کو یہ چاہیے تھا کہ پہلے تاج الشریعہ کا موقف اس سلسلے میں بیان کرتے اور تب وہ نام استعمال کرتے وضاحت فرما دیں آپ بہت صحیح ہے ابو بکر صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ جب انہوں نے میرا نام استعمال کیا تھا تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے کہ مدنی چینل یا ٹی وی اور ویڈیو کے سلسلے میں میرا موقف کیا ہے اس کے بعد وہ میرا منانی میاں کا نام استعمال کرتے یا نہ کرتے یہ وہ جانتے ہیں میرے نام کے ساتھ منانی میاں کا نام جوڑنا یہ تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے سوائے اس کے کہ یہ ایک جھینگا مشتی معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیے یہ تو ناجائز کہتے ہیں اور ان کے بھائی جو ہے وہ جائز کہتے ہیں اب جس سے اپنا کام نکلے اسی کو جو ہے استعمال کیا جائے اور اس جماعت کا یہی وتیلا رہا ہے کہ یہ علماء اہل سنت جماعت کا کتنا کہنا سنتی ہے اسی طور پر آپ سمجھ لیجئے کہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اور جو جس فیل میں وہ مبتلا ہے اس کو کسی نہ کسی طور پر جو ہے رواج دینے کے لیے جو ہے کسی نہ کسی کا سہارا وہ لوگ لے لیتے ہیں یہ طریقہ جو ہے وہ نشران جائز ہے اور اس سے کوئی حرام جو ہے وہ ہرگز جو ہے جائز نہیں ہو سکتا ہے میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آج تک ٹی وی اور ویڈیو حرام تھا اور آج تک جو ہے مدنی فیضان مدینہ میں جب سوال ہوتا تھا تو امیر اہل سنت یہ فرماتے تھے کہ میں تو اس کو ناجائز و حرام سمجھتا ہوں آج اور یہ تمام کتنے ٹی وی پھکوا دیے اور مارو شیطان کو مارو شیطان کو مارو شیطان کو لوگوں کے نعرے لگے آج جو ہے وہی حرام جو ہے وہ کیسے جائز ہو گیا میں نے اس سلسلے میں جو ہے ناسخ اور منسوخ کی بات بھی سنی کہ بہت سارے کام جو ہے وہ جو ہے جائز ہوتے ہیں بعد میں جو ہے کسی ناسخ کی بنا پر جو ہے